بولے بے شک یہ دونوں ہیں ضرور جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری عزم سے اپنی جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دے لے جائیں